عبد الکریم نے محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا بہت کے دن میرے والد کو اس طرح لایا گیا کہ ان کی ناک اور ان کے کان کاٹ دیے گئے تھے انہیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا پھر ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6357